الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد ينبغي لجلال وجهك ولعزيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <clears throat> يهده الله فلا مضل له له ومن فلا هادي وأشهد إله إلا الله وحده لا شريك له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 من الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن الله ورسوله فقد وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لمن لا لا له له ولا دين عهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم لقد من من من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب يحذرون هر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلام و سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے تو قرآن مجید کی خبر کے مطابق دعا بھی کر رہے تھے ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ اے ہمارے پروردگار ہم جہاں تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں یہاں اور اس قوم میں ان میں سے ایک اپنا رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور تیری کتاب کی تعلیم دے اور انہیں اس پر عمل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھائے حکمت کی تعلیم دے اور ان کے ظاہر و باطن کی صفائی کرے اللہ کم الحاکمین جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے جیسے چاہے دعا قبول کرے وہ با اختیار ہے لیکن بندوں کی سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے بتایا ہوا ہے کہ میں فلاں فلاں وقت دعا زیادہ قبول کرتا ہوں اس کے لیے سارے وقت برابر ہے لیکن یہ ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالی نے یہ خبر دے رکھی ہے کہ میں فلاں فلاں اوقات میں دعائیں زیادہ قبول کرتا ہوں رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پر دعا بہت قبول کرتا ہوں افطاری کے وقت دعا بہت قبول کرتا ہوں اور ایسے ہی یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ فلاں فلاں مقامات پر میں دعا بہت قبول کرتا ہوں سارے مقام اس کے ہیں لیکن ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دے رکھی ہے کہ اگر دعا میں زیادہ رغبت ہو حاجت اور ضرورت زیادہ اہم ہو تو پھر دعا کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اس اہتمام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے مقامات ایسی جگہ اختیار کی جائیں دعا کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جن مقامات پر اللہ تعالیٰ زیادہ دعا کو فرماتا ہے ان مقامات میں سے مسجد بھی ہے خاص طور پر بیت اللہ ہے اور جمرات جن کو ہم بڑے عجیب انداز میں ذکر کرتے ہیں وہاں کینکریاں مارنے کے بعد جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو زیادہ قبول کرتا ہے اور بھی بڑے مقامات ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے ایسے ہی کچھ مواقع ہے جن کو اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول کرتا ہے مصیبت زدہ کی دعا اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے اس لیے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور ایسے ہی مواقع میں سے ایک موقع جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہوا وہ مسجد کی تعمیر کے وقت انسان جب مسجد کی تعمیر میں شریک ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول کرواتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ السلام نے جو باقی دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کے اللہ ان میں ایک نبی بھیج جو ان میں سے ہی ہو اور وہ تیری طرف سے آنے والی آیتیں پڑھ کے سنائے ان کو اور ان آیتوں کی تعلیم بھی دے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ بھی سکھائے اور ان کے ظاہر و باطن کی صفائی بھی کرے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ خبر دی کہ یہ دونوں میرے مقرب بندے مجھ سے دعا مانگ رہے تھے وہاں اس بات کی اطلاع بھی دی کہ میں نے ان کی یہ دعا قبول کر لی وہ اطلاع اور گواہی اللہ تعالیٰ نے علمی طور پر بھی دی قرآن کریم میں لکھ دیا کہ میں نے یہ دعا قبول کر لی ہے اور واقعاتی طور پر بھی دی کہ دنیا کو دکھا دیا کہ جو جو ابراہیم علیہ السلاط اسلام اور اسماعیل علیہ السلاط اسلام نے مانگا تھا ہی سو فیصد وہ سارا کچھ دے دیا یہی انہوں نے کہا تھا کہ ایک رسول ہو ایک نبی اور رسول ہو وہ نبی اور رسول ہے اور نبی اور رسول بھی ایسا کہ سید الاولین والآخرین ہے سید الانبیاء والمرسلین ہے امام الانبیاء والمرسلین ہے کیا اللہ حکم الحاکمین نے دعا قبول کی اور دوسری بات یہ تھی کہ ان میں سے ہو تمہارا قدم اللہ وضبا رسول من انفسهم ان میں سے ہی ہے انہیں کے خاندان میں تھا انہیں کے خاندان میں سے تھا قرائش میں سے تھا بنی ہاشم میں سے تھا بنو کنانا میں سے تھا بنو اسماعیل میں سے تھا بنو ابراہیم میں سے تھا انہیں میں سے تھا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جو جو تم نے کہا تھا کہ یہ یہ کام کرے وہ نبی وہی کام کرتا ہے یا ترواج آیاتی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو بھائی عالم الکتاب اور جو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے ان کی تعلیم بھی دیتا ہے معنی بھی بتاتا ہے مطلب بھی سکھاتا ہے پر حکمت اور یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم دے رہا ہے بتانا ہمارا کام ہے عمل کرنا تمہارا کام ہے نہیں عمل کر کے بھی دکھاتا ہے اور عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے خود بھی عمل کر کے دکھاتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے کیسے عمل کرنا ہے حکمت سنت ہوتی ہے حدیث ہوتی ہے نبی علیہ صاحب اسلام کی سیرت ہے نبی علیہ صاحب اسلام کا اسوائے ہنسنا ہے نبی علیہ صاحب اسلام کا اسوائے ہنسنا سیرت اور سنت اس بات کا نام ہے کہ نبی علیہ صاحب اسلام نے خود اللہ رب العزت کے احکام پر کیسے عمل کیا اور صحابہ اکرام کو عمل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کیسے سکھایا حکمت اور کتاب کبھی الگ الگ نہیں ہوتے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کبھی الگ الگ نہیں ہوتے جیسے اللہ اور اس کا رسول کبھی الگ الگ نہیں ہوتے اللہ اور اس کے رسول میں سے ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا یہ سبھی کفر ہے جیسے اللہ رب العزت کو ماننا ضروری ہے ویسے ہی اللہ کے رسول کو ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کی کتاب کو ماننا ضروری ہے ویسے ہی اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کو ماننا ضروری ہے داروفر فرق تو میں نے حدم رسول ہی رسولوں اور رسولوں کے درمیان فرق بھی کرنا منع ہے اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا بھی منع ہے سورہ معاہدہ میں سورہ نساء کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس کی صلاحت کی ہوئی ہے کہ فرق نہیں کرتے تو کتاب اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب اس پر جو عمل کر کے دکھایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نقل ہوا وہ حکمت ہے اور آپ نے دوسروں کو سکھایا کہ تم نے کتاب اللہ پر کیسے عمل رہا ہے وہ عزت کی ہے اور ان کے ظاہر و باتوں کی صفائی بھی کرتے تھے ایک ایک بات جیسے ایک آدمی اپنے دو سال کے ڈیڑھ سال کے تین سال کے بچے کو سمجھاتا ہے اس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں بالکل بچوں کی طرح اس لیے کہ ان کی تربیت مقصود تھی اور ان کو ایک نمونے کا معاشرہ دینا مقصود تھا اور یہ نبی صاحب صاحب نے بتایا بھی صرف میں نہیں وہ اس سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی کا یہ فرض تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ جو خیر کی بات جانتا تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی امت کو بتائے کہ یہ اچھائی کی بات ہے ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی ہر نبی جو بھی خیر کی بات جانتا تھا وہ اپنی امت کو بتا کے گیا اور جس شرط کے متعلق اس کو بتایا گیا تھا اس نے اپنی امت کو بتایا کہ یہ شر ہے برائی ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا دونوں باتیں بتا کے گیا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اور نبی علیہ صاحب اسلام کے فرامین کی روشنی میں کہتے ہیں اور نبی علیہ صاحب اسلام کے فرامین چھپے ہوئے نہیں ہیں ہر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کہا کرتے تھے ممبر میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے اللہ آباد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سب سے بہترین کتاب اس دنیا کے اندر اگر کہیں علم ہے سب سے عظیم شان علم اللہ رب العزت کی کتاب قرآن حکیم کے اندر ہے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں اس کے بعد جو کتاب اس کے نزدیک تر ہوگی وہ بہتر ہوگی جتنی کوئی اس سے دور ہوتی جائے گی اتنی اس کے اندر بہتری میں کمی آتی جائے گی اور جو کوئی کتاب کتاب اللہ سے سرف نظر کر کے لکھی جائے گی وہ بیکار ہوگی ہر وہ کتاب جو کتاب اللہ کی روشنی میں ہوگی وہ کام کی ہوگی اور جو کتاب اللہ سے جتنا کوئی دور ہوتی جائے گی اتنی بیکار ہوتی ہے بخیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اپنے اپنے طریقے ہیں زندگی بسر کرنے کے سب سے بہترین طریقہ زندگی بسر کرنے کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زندگی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں رہنے سہنے میں کھانے پینے میں لباس میں اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت میں سونے جاگنے میں گھر میں باہر حکومت میں جاتی معاملات میں جہاں بھی تم بہتر زندگی سیکھنا چاہتے ہو خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بات علیہ وسلم سے بہتر کسی کا طریقہ ہے زندگی نہیں اتنا شاندار طریقہ ہے کہ رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے آئیڈیل ہے آپ کی شخصیت اگر کسی نے اپنے لیے کوئی نمونہ اختیار کرنا ہے کہ میں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نمونہ نہیں وشر الامور محدثاتها بدترین کام وہ ہوتے ہیں کام بڑے بڑے ہیں لیکن بدترین کام وہ ہے دنیا کا جو دین کے نام پر کوئی نیکی کا ایجاد کر لے نیکی ایجاد کر لے اس سے بدتر کوئی کام نہیں دیکھنے میں اچھی لگے گی اسی لیے بدترین ہے کہ اس کی برائی سامنے نہیں آئے گی دماغ میں یہ بات گھسے گی نہیں کہ یہ کام برا ہے لیکن دین کے لیے دین کے نام پر محمد الرسلم کے نام پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایسا راستہ اختیار کرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس سے بدترین کام دنیا میں کوئی نہیں برے کام کے بارے میں آج یا کل یا پرسوں کسی وقت یہ شعور بیدار ہو جائے گا انسان کو خیال آ جائے کہ میں برائی کر رہا ہوں توبہ کر لے گا اور جو کام انسان ایک ہی سمجھ کر رہا ہے وہ کیسے چھوڑے گا اس لیے دنیا کی سب سے بڑی برائی دنیا کی بدترین برائی محدثات العمور ہیں دین کے اندر ایجاد کی ہوئی نئی باتیں ہیں دین کے نام سے ایجاد کی ہوئی باتیں ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں بدت ہنسنا کا کوئی وجود نہیں ہوتا اللہ کے نبی جس کو بدترین کہیں وہ ہنسنا اور خوبصورت کیسے ہو سکتی وہ اچھائی کیسے ہو سکتی دیکھنے میں جتنی بھی اچھی لگ رہی ہو لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے رسول کے ہاں نہ صرف یہ کہ کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ بدترین گناہ ہے کیوں یہ کیوں بدترین ہے کل بدا کل بدا بن دلالا اس لیے کہ دین کے اندر جو چیز بھی پیدا کرو گے وہ بدت ہوگی اور ہر بدت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے جو چیز انسان کو جہنم میں لے جائے اس سے بدتر کیا ہوگی اس سے بری چیز کیا ہوگی اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کی طرح کوئی ایسی بات جس کو وہ جانتے تھے کہ اچھائی ہے امت کے لیے وہ چھپائی نہیں وہ بتا کے گئے اور کوئی ایسی بات جس کو وہ جانتے تھے اللہ نے ان کو خبر دی تھی کہ بری بات ہے نبی ایسا تو سامنے اس کو چھپایا نہیں ہے جامع ترمیزی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال مروی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ مکہ نے تانے کے طور پر کہا سلمان فارسی سے جو المحم نبی حکم کل شہن حت الخراط تو تم بالکل ہی بچے ہو گئے ہو تم بالکل ہی نبالغ میں ہو گئے ہو تمہارے نبی ہے سمجھتا یہ ہے کہ میں سید الین والآخرین آخرین ہوں اتنا میرا اونچا مقام ہے تو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا بڑا آدمی چھوٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو نماز کے روزے کے وزو کے مسئلے بیان کرے سمجھا جاتا ہے گٹیا والوی ہے اور جو کہ ایسے سنسدیئن باتیں کرے جن کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہ ہو جس سے پتہ چلا کہ بندہ تھوڑا سا گھما ہوا ہے یہ سمجھا جاتا ہے بہت بڑا عالم فاضل آدمی ہے یہ انہوں نے مکہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کو علم کو نبی کل شہن حت الخراط اور تمہیں پیشاب نہیں کرنا آتا پیشاب کرنے کے طریقے بھی تمہیں یہ تمہارا نبی سکھاتا ہے ہے نبی اور رسول اتنا اونچا مقام ہے اس کا اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے اللہ اکبر کوئی شرمائے نہیں لجائے نہیں منہ نہیں چھپایا کوئی کا خا رویہ اختیار نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں فرمایا ہاں فخر نے کہا ہاں ہمیں ہر بات سکھاتا ہے ہاں ہمارا ابھی ہمیں ہر بات سکھاتا ہے نبی ہی کیا ہوا جس نے ہر بات میں سکھائی ہاں ہمیں ہر بات سکھاتا ہے اس نے سکھایا ہے کہ تمہیں شام کے لیے بیٹھنا ہو تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے بایاں پاؤں اونچا کرنا ہے اور دایا پاؤں نیچا کر کے بیٹھنا ہے اس سے پیٹ صاف ہونے میں مدد ملتی ہے اللہ اکبر تو نبی علیہ السلام حضرت علیہ السلاط اسلام کی اور اسماعیل علیہ السلاط والسلام اسلام کی دعا کے عین مطابق پہ جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ایک نبی بھیج اور وہ یہ یہ کام کرے وہی کام کرتے تھے اور یہ سب کچھ کہاں ہوتا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کا مرکز کہاں تھا نبی اشاط والسلام کہاں بیٹھتے تھے کوئی دیوان خانہ بنایا ہوا تھا کوئی کثرے شاہی بنایا ہوا تھا کوئی شاہی محل بنایا ہوا تھا وہ اسی مسجد میں بیٹھتے تھے جو چھپر کی صورت میں بنی ہوئی اللہ اکبر جو چھپر کی صورت میں بنی ہوئی تھی اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ اعلیٰ ترین تعلیم جو آج سے اللہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں منتقل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اتنی برکت کی اتنی برکت کی کہ ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج بھی وہ تعلیم کیوں کی تو محفوظ ہے ہم بھی اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں اس سے بڑی برکت کہاں ہوگی دنیا کے اندر وہی چھپر والی مسجد جب سجدہ کرتے تو آپ کی مبارک اور پاکیزہ پیشانی کیچڑ آلود ہو جاتی تھی مٹی لگ جاتی تھی پیشانی کو کتنی سیدھی سادی مسجد تھی اور تعلیم وہاں وہ ملتی تھی جو سبیاں بیت گئی ہے ایک لفظ بھی اس کا ضائع نہیں ہوا آج تک محسوس یہ تو معمولی سی بات نہیں ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے یہ مرکز تعلیم کو چھوٹا سا مرکز تعلیم نہیں ہے حضرت ابو راسد الحسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعلیم مسجد کی تربیت اور مسجد کی مرکزیت اور اس کے مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور میں تمہیں بتاؤں تین آدمی ہیں آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے قصہ بیان کیا تین آدمی آئے ایک نے دیکھا کہ مسجد میں رش ہے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے صاف ستھری یا کوئی اور اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہیں سے واپس چلا گیا باہر سے واپس چلا گیا جیسے ہم سے بھی یہ خطا ہو جاتی ہے کبھی کبھی نماز کا ارادہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں مسجد ذرا کوئی اسٹینڈرڈ کی نہیں بنی ہوئی کوئی قالین شالین نہیں بچا ہوا کوئی صفائی کا زیادہ اہتمام نہیں ہے بجائے اس کے کہ آگے صفائی کر دیں ویسے دوڑ جاتے ہیں کوئی صاف ستھری مسجد دیکھیں گے نماز کے لیے مسجد نہیں دیکھیں گے صاف اٹھی دیکھیں گے لایا کہ وہ تو وہیں سے واپس چلا گیا اور دوسرے دو آگے آ گئے کھڑے ہو گئے آگے جہاں نبی ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے ایک نے دھیان رکھا نگاہ رکھی ذرا سی جگہ ملی وہاں بیٹھ کے اور دوسرے نے کھڑے کھڑے گزارا کر لیا بعض افراد ہوتے ہیں جو بیٹھ کر بات کرنا اپنی شخصیت کے منافی سمجھتے ہیں کھڑے کھڑے بات کر کے چلے جاتے ہیں نبی صاحب اسلام نے بتایا فرمایا کہ تین آدمی ہیں ایک نے اللہ رب العزت سے جگہ مانگی اللہ نے اسے جگہ دے دی اللہ کا قرب مانگا اللہ نے اس کو جگہ دے دی وہ چار ان کی جگہ ملی تو وہیں گھس کے بیٹھ گیا قرب الہی کے حصول کے لیے اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے اللہ سے جگہ مانگی اللہ نے اسے جگہ دی اور دوسرا شرما گیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کی تم نے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مانگی ہم نے نہیں دی وہ کھڑے کھڑے فارغ ہو گیا اور تیسرے نے اللہ رب العزت سے منہ موڑ لیا اعراض کیا منہ پھیر لیا اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا اس نے اللہ سے منہ پھیرا اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا تو میرا گھر اچھا نہیں لگتا میری تعلیم اچھی نہیں لگتی میرے نبی کی میرے سچی نہیں لگتی چلیے جہاں جاتے ہو جاؤ تو جو لالچ کرتا ہے جو و تمنا کرتا ہے جو تما کرتا ہے اللہ اور العزت اسے اپنا بنا لیتا ہے جو جتنا قریب آئے گا اللہ اسے اتنا ہی قریب بنا لے گا یہ مسجد کا مقام ہے جس نے مسجد سے منہ موڑا اس نے اللہ سے منہ موڑا جس نے مسجد سے منہ موڑا اللہ نے منہ موڑ لیا اللہ رب العزت نے اس سے اعراض کر لیا منہ پھیر لیا کہ جاؤ تمہیں میرا گھر اچھا نہیں لگتا تو ہم بھی اچھے ہیں ہمیں بھی تم اچھے نہیں لگتے تو جو قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے کھستے کھستے اگر لالچ اور تمنا ہو تو نماز کے وقت تک وہ اگلی شاہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں تھوڑی سی جگہ ملی آگے ہو گیا اور تھوڑی جگہ ملی اس سے آگے ہو گیا کئی منصوبہ بندی کرتے ہیں قرب الہی کی وہ چلتے اگلی اگنی میں پہنچ جاتے ہیں کئی منصوبہ بندی کرتے ہیں نماز کے بعد فارغ ہو کے جلدی دوڑنے کی تو ان کا بھی کام ہو جاتا ہے انہیں کسی جگہ میں صاف جگہ مل جاتی ہے دوڑنے میں آسانی ہوتی ہے ذرا بعد میں کہیں دیر نہ ہو جائے جاتے ہوئے بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں سب کے بعد جاتے ہیں یہ سب سے بہترین نوازی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آئے سب کے بعد جائیں یہ مقام ہی ایسا ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ سب سے پہلے آؤں اور یہ کوشش کریں کہ سب کے بعد جاؤں یہ مقرر ترین بندہ ہے یہ اللہ رب العزت سے جگہ مانگتا ہے اللہ اسے جگہ دے دیتا ہے اور پھر جو یہاں تعلیم ہوتی ہے جو یہاں تربیت ہوتی ہے جو کچھ یہاں سکھایا جاتا ہے اس کی خیر و برکت ہی الگ ہے وہ ہمارے مدارس میں وہ ہمارے کالجوں میں ہماری یونیورسٹیوں میں وہ خیر و برکت کا ہے جو اللہ رب العزت کے گھر کے اندر ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قومن فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینت وغشیتہم الرحمت وحفتہم الملائکت وذکرہم اللہ فی من عندہ اللہ اکبر فرمایا کہ جو بھی چار آدمی جو بھی دس بیس آدمی جب بھی کوئی گرو جب بھی کوئی جماعت جب بھی کوئی قوم اکٹھی ہو کر اللہ کے کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں ہر مقام پر نہیں ہے مقام حاصل یہ عزت افزائی ہر جگہ کے لیے نہیں ہے یہ شرف اور فضیلت ہر جگہ کے لیے نہیں ہے یہ مقام و مرتبہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے من بیوت اللہ جب بھی چار لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کر یا کرونا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں بے تدارس دارا سونا ہوں بہنا ہوں اور ایک دوسرے سے اس کے معنی پوچھتے ہوئے بتاتے ہیں پوچھتے بتاتے ہیں ایک دوسرے کو اس کا کیا مانا ہے اس کا کیا مطلب ہے آج پڑھتے ہیں فراج کا مطلب پوچھتے ہیں آج کا مطلب بتاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اللہ نزل علیہ مسکینت اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے سکینت اور اطمینان نازل ہوتا ہے رضا رحمت اللہ کی رحمت سائبان بن کے انہیں ڈھانپ لیتی ہے حفت ہو ملمن آئے کا تو فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری مجلس اسی طرح کی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ایسے ہی بنا دے اس لیے کہ اے اللہ ہم تیرے گھر میں جمع ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے معاشرہ ہے تیری کتاب پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے کی تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں بھی کوئی اللہ کے گھر میں بندے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت صاحبان بن کر انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس سے بھی اونچی بات یہ ہے کہ ذکر رحم اللہ فیمن میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے ان کی باتیں اللہ تعالیٰ ملیالہ میں عرصے معلّہ پر ملیالہ میں اپنے مقرر ترین فرشتوں کے اندر ان کی باتیں ہوتی ہیں اللہ دین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك لقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي واجتا ہوں ممن من ہوں آج آئے ہوں أنت ہوں الحكيم یات السيئات ومن تق السيئات يومئذ ہوں فقد رہی وذلك هو کہوں فوگ یہ بندہ اتنا چھوٹا ہو کر اتنا معمولی سا ہو کر خالق کائنات کی مخلوق میں سے ایک فرد ہو کر کہیں اپنے ٹھکانے پر بیٹھا ہے کہیں تلاوت کر رہا ہے کہیں باتیں کر رہا ہے کہیں کام میں لگا ہوا ہے کہیں سویا ہوا ہے اللہ رب العزت کے وہ فرشتے جو عرش اللہ کو اٹھائے ہوئے وہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے اللہ ان کا ایمان قبول کر لے اللہ ان کو اپنی رحمتیں نازل کر دے اللہ ان کی خطائیں معاف کر دے اللہ ان کے ماں باپ کو معاف کر دے اللہ ان کے ابو جان کو معاف کر دے اللہ ان کی اولادوں کو معاف کر دے اللہ ان کی بیویوں کو معاف کر دے کیا مقام ہے بندہ مومن کا اللہ کے ہاں جو اللہ کے دربار میں آتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جو کسی کے دروازے پر آ جائے جو کسی کے دروازے پر آ جائے وہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے جو اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ جائے اللہ اس کی قدر نہیں کرے تو یہ مقام حاصل ہوتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے دنیا ساری میں تعلیم دی جاتی ہے ہر جگہ کی تعلیم قابل قدر ہے لیکن جو مقام و مرتبہ جو عزت و عزمت جو فضیلت و شرف جو خیر و برکت مسجد کی تعلیم کے اندر ہے وہ کہیں اور نہیں یہ خیر و برکت کہیں اور نازل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کے لیے خاص رکھی ہوئی یا اپنے مہمانوں کے لیے خاص رکھی ہوئی ہے اسی لیے اس تعلیم کی خاص بات یہ ہے سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والے بھی اس توجہ سے بیٹھتے ہیں جس توجہ سے کلاس روم کا تعلق کبھی نہیں بیٹھ سکتا سوال ہی پیدا نہیں وہ بندہ ہوا ہوتا ہے یہ خوشی سے آتا ہے وہ مجبور ہو کے آتا ہے پیچھے سے والدین کھیلتے ہیں آگے غیر حاضری کا خطرہ ہے امتحان کا خطرہ ہے نمبروں کا مسئلہ ہے ہزار مسئلے ہیں مجبور ہو کے پہنچتا ہے یہاں جو بھی آتا ہے اپنی خوشی سے آتا ہے اور وہاں جاتے ہوئے طلبہ ہر روز کرنے کو منصوبہ بنا کے جاتے ہیں شرارت کا یہاں آنے والے دلوں کو صاف کر کے آتے ہیں پہلے سنجا کرتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں پھر نہاتے ہیں پھر دل و دماغ کو صاف کرتے ہیں پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک مخصوص دعا پڑھتے ہیں مخصوص طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں مخصوص طریقے سے آ کے اللہ رب العزت کے گھر کا ادب بجا لا کے دو رکھتے پڑھتے ہیں پھر کہیں جا کے بیٹھتے ہیں اس کے بعد جو تعلیم ہوگی اس کے کیا کہنے اس کا کوئی مثال اس کی کوئی مثال اور کہیں مل سکتی سوال ہی نہیں ہوتا اگر کوئی شخص سیکھنا چاہے تو جو خیر و برکت مسجد کی تعلیم کے اندر ہے وہ کسی اور جگہ کسی فائیو اسٹار ہوٹل کی تعلیم میں نہیں ہو ایک بات تو یہ ہے اور دوسری خاص بات مسجد کی تعلیم کی یہ ہے کہ یہاں داخلے کی پابندی نہیں ہے یہاں داخلے کی پابندی نہیں ہے یہاں داخلے کی شرطیں نہیں ہیں یہاں داخلے کی فیس نہیں ہے یہاں عمر کی کوئی کار نہیں ہے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے یہاں حاضریوں کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنی غیر حاضری ہوگی تو نام کاٹ دیں گے نکال دیں گے اتنی فیس دو گے تو پڑھنے دیں گے ورنہ نہیں پڑھنے دیں گے اتنی عمر تک کہو گے تو داخل کریں گے ورنہ نہیں داخل کریں گے سب کو اس کو ساتھ لائیں گے تو اندر آنے دیں گے ورنہ نہیں اندر آنے دیں گے ہزار کہتے ہیں تعلیم کے لیے بات وہاں بھی یہی ہے اسکول کے اندر بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے کالج کے اندر بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں باندھ جائے تو پھر اسلامک اسٹڈیز کرنے لگ جاتے ہیں بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے مدرسوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے ہر جگہ دفاتر لگا کے بیٹھے ہیں کلرک حضرات اپنی قیدیں اور شرطیں لے کر یہ پوری کرو گے تو کالا رسول اللہ سننے دیں گے ورنہ جاؤ اور یہ ایک ایسا مقام ہے چوبیس گھنٹے جس کے دروازے کھلے رہتے ہیں کوئی ستر سال کا بوڑھا آ جائے کوئی سات سال کا بچہ آ جائے کوئی بیس سال تیس سال کا کریئر جوان آ جائے کوئی نبے سال کا سفار ہوا آدمی آ جائے کسی سے نہیں کہا جاتا کہ تم نہیں سیکھ سکتے سب کے لیے دروازے کھلے یہ مقام صرف اللہ رب العزت کے گھروں کو حاصل ہے دنیا میں اور کسی کو یہ مقام حاصل یہ خیر و برکت کا مقام صرف اللہ کے گھروں کو حاصل ہے میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھے آپ اپنے جھگڑا لے کر آپ اپنے جھگڑا لے کر عدالت میں جائے چھتیس مرحلے طے کرنے پڑیں گے پہلے منشی سے ملے پھر دلال سے ملے پھر وکیل سے ملے تحسٹ ہے پھر درخواست تیار ہوگی پھر عدالت دیکھے گی درخواست کام میں قبول ہے یا نہیں اس میں غور ہو سکتا ہے یا نہیں کبھی مسترد کر دی جائے گی اعتراض لگا کر کبھی قبول کر لی جائے گی ہے چھ مہینے سال سات سال دس سال بیس سال دو پشتے تین پشتے مقدمہ چلتا رہے گا معلوم نہیں ہے فیصلہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہاں جھگڑا لے کے آ جائے مولوی صاحب بیٹھے ہیں میاں بیوی آ جاتے ہیں باپ بیٹا آ جاتے ہیں وراثت کے جھگڑے لے کے آ جاتے ہیں نکاح طلاق کے جھگڑے لے کے آ جاتے ہیں ہزار مسئلے لے کے آ جاتے ہیں مولوی صاحب جلدی بہت ہے آج ہی فتح مل جائے تو بہتر آج نہیں تو کل مل جاتا ہے آج نہیں تو کل مل جاتا ہے ان سے کاغذ کا خرچہ کمپیوٹر کا خرچہ مانگ رہے تو کہتے ہیں فصلہ بیچ رہے ہیں یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ خیر و برکت مسجدوں کے سوا اور کہاں ہے یہ خیر و برکت کہاں ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فصلے کی قیمت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں سے ہزار گنا اونچی ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دست کرتا ہے وہ بادشاہ کی طرف سے کرتا ہے وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے جج اور قاضی بادشاہ کا نمائندہ ہے اور یہ تھوڑے دنوں کے بعد وہتر ہو جائے گا معذول ہو جائے گا ریٹائر ہو جائے گا یہ اللہ اس کے رسول کا نمائندہ ان کی طرف سر کر رہا ہے اور کبھی ریٹائر نہیں ہو نہیں سمجھ آتی کہ مسئلوں کا کیا مقام مرتبہ ہے نہیں سمجھ آتی کہ جو بھی بندہ اس پر لگا دے کم ہے جتنی زندگی بھی مسجد میں خرچ کر دے کم ہے جتنے پیسے بھی مسجد میں خرچ کر دے کم ہے دو قربانی مسجد کے لیے دے دے کم ہے اور جتنا حصہ بھی اپنی زندگی کا مسجد کے نام وقف کر دے کم کم توفیق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تو یہ ایک ایسا مرکز تعلیم ہے جہاں داخلے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے جب چاہے جو چاہے آ جائے اور پھر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے وہی آدمی وہی آدمی جب کلاس روم میں جا کے پڑھاتا ہے کوئی ذرا سا ٹیڑھا سوال کر دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے وہی آدمی جب اللہ کے گھر میں آ کے خطبہ دے کے ہٹتا ہے جو چاہے کوئی سوال کر لے جواب دینے کے لیے تیز بننا وہی ہوتا ہے یہ خیر و برکت مسجد کی ہے یہ خیر و برکت مسجد کی ہے یہ اس کے اندر تبدیلی کہاں سے آتی ہے یہ تبدیلی وہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے وہاں پڑھاتا ہے تو اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے یہاں پہنچتا ہے تو اس کا مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا مقام و مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا جو و برکات بانٹی جاتی ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دونوں توفی سے اللہ بلّہ علیہ توکل تو الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا <clears throat> يهده الله الله فلا فلا مذل له له له يذلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك محمد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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين <clears throat> ربنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرس العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللہ متے نا بھی اسمائنا باب سواری اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك حلال بفضلك عمن سواك اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا خير الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحكنا بالصالحين اللهم اللهم اللهم اللهم اشفنا اشفنا اشفنا واشف واشف مرضانا ومرضى المسلمين رب الناس انت شافي لا لا شفاء شفاء شفاء الا يغادر سقما بشفائك بشفائك وداونا وداونا بدوائك بدوائك انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء ومن سيء الاسقام اللہ وترضى اللهم وفقنا بما تحب وترضى اللهم تهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم سیا نئی وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم تنہا ولا نا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا ولا ولا تحرمنا وزدنا تنقصنا وانصرنا تنصر علينا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا عنا سيئها يصرف سيئها إلا أنت